باب اول اسلامی معاشرت اور نکاح اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے جامع اور مکمل ہدایات دیتا ہے اور چونکہ معاشرت بھی انسانی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے اس لیے اسلام نے اس سلسلے میں بھی بنیادی اصولوں اور پالیسیوں سے لے کر معاشرت کے معاملی مسائل تک میں ہماری رہنمائی کی ہے معاشرت کا مقصد معاشرت کا آغاز چونکہ ایک مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے ہوتا ہے اس لیے اسلام سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی جن سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان دونوں کی پیدائش کا مقصد نسل انسانی کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے چنانچہ سور نساء آیت نمبر ایک میں فرمایا گیا لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے قرآن مجید کی اس آیت میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ عورت اور مرد ایک ہی نو کی دو جسمیں ہیں اور دونوں جنسوں کی تخلیق کا منشا انسانی نسل کا فروغ اور اس کے تسلسل کو قائم رکھنا ہے اس تخلیق کا ایک دوسرا منشا بھی بیان فرمایا گیا ہے صورت العراف 189 وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے قرآن حکیم کی ان دونوں آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جوڑے کی پیدائش کے دو اہم مقاصد ہے ایک تو یہ کہ اس جوڑے کے ذریعے سے انسانی نسل کی بقا کا سامان کیا جائے اور دوسرے یہ کہ زندگی کی مصروفیات میں بھی انسان سکون حاصل کر سکے دوسرے مقصد پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد سے پہلے مقصد کی بھی تکمیل ہوتی ہے اس طرح بچے کی پیدائش اور اس کی پرورش بھی انسانی جوڑوں کے لیے کوئی ناخوشگوار کام نہیں ہوتے اسلامی معاشرت اور جنسی احتیاج اسلام انسان کی جنسی خواہش کو ایک فطری ضرورت تسلیم کرتا ہے نہ تو اسے دبانے اور کچل ڈالنے کا مشورہ دیتا ہے اور نہ اس کو معیوب قرار دیتا ہے بلکہ وہ اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ انسان اپنی اس فطرے اپنے اس فطری جذبے کی تسکین کا سامان کرے لیکن انسانی زندگی کی دوسری فطری ضرورتوں کی طرح اسلام اس کو بھی آزاد اور بے لگام نہیں چھوڑتا بلکہ اس پر بعض ایسی حدود و قیود عائد کر دیتا ہے تاکہ انسان کی قوت میدان میں چاروں طرف بہ جانے والے پانی کی طرح انتشار کا شکار نہ ہو جائے بلکہ حدود و قیود کے سوا حل کے درمیان بہہ کر دریا کسی شکل اختیار کر سکے ساتھ ہی اس کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ ایک شخص کی تکمیل خواہش دوسرے کی حق تلفی کا سبب نہ بنے زنا سے پاک معاشرت یہی وجہ ہے کہ اسلام جہاں فرد کی اس قوت کو فطری تسلیم کر کے اس کی تسکین کی اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے وہیں وہ آزاد جنسی تعلقات کو حرام قرار دیتا ہے دنیا کی دوسری معاشرتوں نے تو محض زنا بالجبر کو جرم قرار دیا ہے اور اگر یہ فعل فریقین کی رضامندی سے ہو تو سرے سے جرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اسلام خود فعل زنا ہی کو جرم قرار دیتا ہے خواہ وہ بالجبر کیا گیا ہو یا بلا جبر چنانچہ اس نے زنا کی ایسی عبرتناک سزا تجویز کی ہے جس کے خوف سے کوئی شخص اس جرم کے ارتکاب کی جرات ہی نہ کر سکے چنانچہ فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے زنا کو بے حیائی اور برا راستہ قرار دینے کے بعد اس کو جرم قرار دیا گیا اور اس کی سزا مقرر کی گئی سور نور آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زانیہ عورت اور زانیہ مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کی دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے قرآن مجید کی نایات میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نزدیک خود فعل زنا کتنا بڑا جرم ہے یہاں رضامندی اور غیر رضامندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر زنا کی سزا بھی قید خانی کی چار دیواری کے اندر نہیں دی جائے گی بلکہ شاہراہ عام پر اعلان عام کے ساتھ تاکہ ایسے افراد پہچانے جا سکیں اور عوام میں سے بھی جس خبیص النفس کے دل میں اس جرم کے ارتکاب کا کوئی رجحان موجود ہو تو اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر ختم ہو جائے قرآن مجید کی اس میں جو سزا تجویز کی گئی ہے وہ غیر شادی شدہ کے ارتکابی جرم پر ہے ورنہ احادیث و سیرت اور تاریخ اسلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ جوڑے کو رجم یعنی سنسار کرنے کی سزا تجویز کی گئی ہے فعل زنا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بخاری کی حدیث ہے جس کا کا ترجمہ ہے بدکار جب بدکاری کرتا ہوتا ہے تو ایمان کی حالت میں بدکاری نہیں کرتا ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں اور جب کہ اللہ اپنے بندے یا اپنی بندی کو زنا کرتے دیکھے اس سلسلے میں کتنی ہی احادیث موجود ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام زانی مرد اور زانیہ عورتوں سے اپنے معاشرے کو پاک رکھنا چاہتا ہے وہ ایک پاکیزہ معاشرہ پیدا کرتا ہے جس میں زندگی کے سفلی جذبات پر قید و بند عائد ہوتے ہیں اور جس کے سامنے زندگی کا پاکیزہ ترین اور بلند ترین نظم العین ہوتا ہے اسلام کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ فیل زنا کا ارتکاب کرتے رہیں اور وہ خوش ہو ہو کر مجرمین کو کوڑے مارتا اور سنسار کرتا رہے اس کے برخلاف وہ ایسا ماحول پیدا کرنا ضروری سمجھتا ہے جس میں نکاح کے ذریعے سے جائز طریق سے جنسی خواہشات کی تسکین آسان ہو جائے اور زنا کا ارتکاب نہایت مشکل ہو جائے اس مقصد کے لیے جہاں وہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دیتا اور اس کو آسان ترین بنا دیتا ہے وہیں وہ لفظ زنا کے معنوں میں اتنی اسقت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے راستے مزدود ہو جاتے ہیں جہاں سے شیطان اور نفس شب خون مار کر کسی شخص کو اس جرم پر آمدہ کر سکتا ہے بخاری مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں آنکھوں کا زنا غیر کو دیکھنا ہے کانوں کا زنا اس کی باتوں کو سننا ہے زبان کا زنا اس سے گفتگو ہے ہاتھ کا زنا اسے پکڑنا ہے پیر کا زنا اس کی طرف چل کر جانا ہے اور دل کا خواہش کرنا اور آرزویں کرنا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تقسیب کرتی ہے پھر پاک دامنی کا انعام بتایا گیا بخاری کے الفاظ ہیں جو کوئی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا مجھ سے وعدہ کرے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں حرمت زنا کی تاریخ حکمت اور اسلام کی حکمت عملی حرمت زنا کی تاریخی حیثیت اور اس سلسلے میں اسلام کی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے علامہ سید ابو العلا مودودی رحم اللہ رقم تراز ہے زنا کا مفہوم جس سے ہر شخص واقف ہے یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ زن و شوہر ہو مباشرت کا ارتکاب کریں اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب یا قابل اعتراض ہونا ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں اور اصل میں بجز ان متفرق لوگوں کی جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے یا جنہوں نے خپتی پن کی اپج کو فلسفے ترازی سمجھ رکھا ہے کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے اس عالمگیر اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے نوع انسانی کی بقا اور انسانی تمدن کا قیام دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ عورت اور مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہو بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار عہد وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی اور اپنے نش... انسانی نشو نما کے لیے کئی برس کی درد مندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو بچے کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہے اسی طرح اس معاہدے کے اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا کیونکہ تمدن کی تو پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کر رہنے ایک گھر اور ایک خاندان وجود میں لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوتی ہے اگر عورت اور مرد گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگے تو سارے انسان بکھر کر رہ جائے اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ کٹ کٹ جائے گی اور وہ بنیادی باقی نہ رہے گی جس پر تہذیب و تمدن کی ایک عمارت اٹھی ہے ان وجوہ سے عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلم عہد وفا پر مبنی نہ ہو انسانی فطرت کے خلاف ہے انہیں وجوہ سے انسان اس کو ہر زمانے میں ایک سخت قید ایک بڑی بد اخلاقی اور مذہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ سمجھتا رہا ہے اور انہی وجوہ سے ہر زمانے میں انسانی معاشروں نے نکاح کی ترویج کے ساتھ ساتھ زنا کے سدے باپ کی بھی کسی نہ کسی طور پر ضرور کوشش کی ہے البتہ اس کوشش کی شکلوں میں مختلف قوانین اور اخلاقی و تمدنی اور مذہبی نظاموں میں فرق رہا ہے جس کی بنیاد دراصل اس فرق پر ہے کہ نو اور تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ ہونے کا شعور کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ کہیں واضح ہے اور کہیں دوسرے مسائل سے الجھ کر رہ گیا ہے اسلام انسانی معاشرے کو زنا کے خطرے سے بچانے کے لیے صرف قانونی تعزیر کے ہتھیار پر انحصار نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحی اور انسدادی تدابیر استعمال کرتا ہے اور یہ قانونی تعزیر اس نے محض ایک آخری چارکار کے طور پر تجویز کی ہے اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ لوگ اس جرم کا ارتکاب کرتے رہیں اور شب روز ان پر کوڑے برسانے کے لیے ٹک ٹکیاں لگی رہیں بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ لوگ اس کا ارتکاب نہ کریں اور کسی کو اس پر سزا دینے کی نوبت ہی نہ آنے پائے وہ سب سے پہلے آدمی کے نفس کی اصلاح کرتا ہے اس کے دل میں عالم الغیب اور ہماغیر طاقت کے مالک خدا کا خوف بٹھاتا ہے اسے آخرت کی پرس کا احساس دلاتا ہے جس سے مر کر بھی آدمی کا پیچھا نہیں چھوٹ سکتا اس میں قانون الہی کی طاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور پھر بار بار اسے متنبع کرتا ہے کہ زنا اور بے قسمتی ان بڑے گناہوں میں سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ سخت باز پرس کرے گا اس کے بعد وہ آدمی کے لیے نکاح کی تمام ممکن آسانیاں پیدا کرتا ہے ایک بیوی سے تسکین نہ ہو تو چار چار تک سے جائز تعلق کا موقع دیتا ہے دل نہ ملے تو مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کی سہولتیں بہم پہنچاتا ہے اور ناموافقت کی صورت میں خاندانی پنچایت سے لے کر سرکاری عدالت سے رجوع کا راستہ کھول دیتا ہے تاکہ یا تو مصالحت ہو جائے یا پھر زوجین ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں دل ملے نکاح کر لیں مردوں اور عورتوں کے بن بیاہی بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا ہے اور صاف حکم دے دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے نکاح کر دیے جائیں حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی مجرد نہ چھوڑا جائے پھر وہ معاشرے سے ان اسباب کا خاتمہ کرتا ہے جو زنا کی رغبت دلانے والے اس کی تحریک کرنے والے اور اس کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں زنا کی سزا بیان کرنے سے ایک سال پہلے سورہ احزاب میں عورتوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ گھر سے نکلیں تو چادریں اوڑھ کر اور گھونگٹ ڈال کر نکلیں اور مسلمان عورتوں کے لیے جس نبی کا گھر نمونہ کا گھر تھا اس کی عورتوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ گھروں میں وقار اور سکینت کے ساتھ بیٹھو اپنے حسن اور بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرو اور باہر کے مرد تم سے کوئی چیز لیں تو پردے کے پیچھے سے لیں یہ نمونہ دیکھتے دیکھتے ان تمام صحابی ایمان عورتوں میں پھیل گیا جن کے نزدیک زمانے جاہلیت کی بے حیا عورتیں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں تقلید کے لائق تھیں اس طرح فوجداری قانون کی سزا مقرر کرنے سے پہلے عورتوں اور مردوں کی خلط ملت معاشرت بند کی گئی بنی سوری عورتوں کا باہر نکلنا بند کیا گیا اور ان اسباب و ذرائع کا دروازہ بند کر دیا گیا جو زنا کے مواقع اور آسانیاں بہم پہنچاتے تھے ان سب کے بعد جب زنا کی فوجداری سزا مقرر کی گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سور نور میں اشاقت فحش کو بھی روکا جا رہا ہے کہبہ گری پراسٹیٹیوشن کی قانونی بندش بھی کی جا رہی ہے عورتوں اور مردوں پر بدکاری کے بے ثبوت الزام لگانے اور ان کے چرچے کرنے کے لیے بھی سخت سزا تجویز کی جا رہی ہے غز بسر کا حکم دے کر نگاہوں پر پہرے بھی بٹھائے جا رہے ہیں تاکہ دیدہ بازی سے حسن پرستی تک اور حسن پرستی سے عشق بازی تک نوبت نہ پہنچے اور عورتوں کو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں محرم اور غیر محرم رشتہ داروں میں تمیز کریں اور غیر محرموں کے سامنے بند سمر کر نہ آئیں اسے آپ اس پوری اصلاحی اسکیم کو سمجھ سکتے ہیں جس کے ایک جز کے طور پر زنا کی قانونی سزا مقرر کی گئی ہے یہ سزا اس لیے ہے کہ تمام داخلی و خارجی تدابیر اصلاح کے باوجود اگر شریر النفس لوگ کھلے ہوئے جائز مواقع کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے ہی اپنی خواہش نفس پوری کرنے پر اصرار کریں تو ان کی کھال اڑا دی جائے اور ایک بدکار کو سزا دے کر معاشرے کے ان بہت سے لوگوں کا نفسیاتی آپریشن کر دیا جائے جو اس طرح کے میلانات رکھتے ہوں سزا محض ایک مجرم کی عقوبت ہی نہیں ہے بلکہ اس عمر کا بالفعل اعلان بھی ہے کہ مسلم معاشرہ بدکاروں کی تفریح گاہ نہیں ہے جس میں زباقین اور زباقات اخلاقی قیود سے آزاد ہو کر مزے لوٹتے پھریں تفسیر سورہ نور اس طرح اسلام نے اپنے تشکیل کردہ معاشرے کو زنا کی لانت سے پاک رکھنے کے لیے ساری ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کی اس نے جب جرم زنا کے لیے غیر شادی شدہ زانی کے لیے سو کوڑے اور شادی شدہ کے لیے سمساری کی سزا مقرر کی تو ساتھ ہی اس نے ان سارے راستوں کو سختی سے مضبوط کر دیا جن پر چلنے سے زنا کی منزل آتی ہے اس فعل کبھی کا آغاز نیت اور ارادے سے ہوتا ہے آنکھیں اس میں شعلہ کسی تپش پیدا کرتی ہیں اور ہاتھ اور پاؤں منزل کو اور قریب کر دیتے ہیں اور پھر اس جرم کی منزل آ جاتی ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنا اسلام کا مقصود ہے اس لیے اسلام ان سارے اعضاء کے عمل کو ان کے زنا سے تعبیر کر کے ان کے ان افعال کو بھی ناپسندیدہ بنا دیتا ہے ان منفی تدابیر کے ساتھ اسلام اس ماحول کی بھی بے خونی کر دیتا ہے جس میں عورت ہر لمحہ اور ہر جگہ مرد کے ساتھ پھرتی رہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عورت کے دائر عمل کو گھر کی چہار دیواری تک محدود کرنے کے بعد اس کو پردے کے محفوظ قلعے میں پہنچا دیتا ہے تاکہ آزاد شہوت رانی کے امکانات ہی ختم ہو جائیں زنا کے ساتھ اسلام کی اس سخت رویے کا سبب دراصل اس کا وہ مقصد ہے جس کے تحت وہ اپنے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے وہ ایک ایسا پاکیزہ اور عادلانہ معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے جس میں کسی طور پر بھی کسی فرض کا استحصال نہ ہو سکے زنا میں ہمیشہ عورت کا استحصال ہوتا ہے خواہ بل جبر ہو یا بلا جبر اس سے معاشرے میں عورت کا احترام مجروح ہوتا ہے اور اس کی عصمت و قفت کا دامن تار تار ہو کر رہ جاتا ہے پھر جس معاشرے میں اس کی ایک بار چھوٹ دے دی جائے پھر اس معاشرے کو جنسی انارکی سے بچانا ممکن نہیں ہوتا دنیا کے دوسرے معاشروں نے زنا کا مجرم صرف مرد کو تسلیم کیا ہے اور اگر عورت کی رضامندی بھی اس کو حاصل ہو جائے تو پھر یہ سرے سے جرمی نہیں رہتا اس لیے حال ہی میں امریکہ کی ایک عدالت میں ایک بوڑھے مرد نے ایک بڑیا کے خلاف زنا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا جس میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ امریکی قانون میں مرد کی اسمت دری ہوتی ہی نہیں ہے اس لیے مقدمہ خارج کر دیا گیا لیکن اسلام کے نزدیک فیل زنا مرد اور دونوں کا جرم ہے اس لیے یہاں دونوں مستوجب سزا قرار دیے گئے ہیں البتہ جبر کی صورت میں عورت رعایت کی مستحق ضرور قرار پاتی ہے اس تفصیل سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ فیل زنا کے ساتھ اتنا سخت رویہ اپنا کر اسلام نے بالخصوص عورت کو اور بعض مخصوص حالات میں مرد کو بھی جنسی استحصال کی لانت سے تحفظ دیا ہے اسلامی معاشرت میں نکاح کی اہمیت اسلام ان امتناعی تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد پردے کے محفوظ قلعے میں مرد کے داخلے کے لیے نکاح کی شہرہ کھول دیتا ہے تاکہ جس شخص کو بھی اس حرم میں داخلے کی خواہش ہو وہ اس واحد راستے سے داخل ہو وہ یہ تو پسند کرتا ہے کہ اگر ایک عورت سے دل نہ لگ سکے تو مر طلاق کے ذریعے سے اور عورت اور عورت خلا کے راستے سے علیحدگی اختیار کر لیں اور دونوں اپنا کوئی دوسرا مناسب انتظام کر لیں اور اگر ایک عورت کفایت نہ کرے تو اسلام اس کو بھی برداشت کر سکتا ہے کہ ایک آدمی چار بیویاں بیک وقت رکھ لے لیکن وہ اس بات کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا کہ لوگ آزاد جنسیت پر عمل کرتے پھریں چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نکاح کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں اس کے لیے ترغیب بھی دی گئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ معاشرے میں کوئی بالغ مرد یا عورت نکاح سے باہر نہ رہے یہاں تک کہ وہ بیوہ کی دوسری شادی کرانے کی اجازت ہی نہیں ترغیب بھی دیتا ہے چنانچہ سلی نساء آئی 24 فور میں فرمایا گیا ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے بشرط یہ کہ نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو نکاح ایک پختہ عہد ہے سور 21 اور وہ بیویاں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں نکاح ایک با مقصد عمل ہے سور نثار 223 تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے جس طرح ہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو سورہ 223 آیت نمبر اسلامی معاشرے میں تجرد کی زندگی کو ناپسند قرار دے کر انہیں نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے سورہ نور 32 تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو سالے ہوں ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اس مضمون کی اور بھی متعدد آیات قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں نکاح کی تاکہ فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے کتراتا ہے وہ میرا نہیں ہے دوسری حدیث میں فرمایا کنواری کی نماز سے شادی شدہ کی نماز کئی درجہ فضیلت رکھتی ہے ایک اور حدیث میں فرمایا نکاح میں ترک نکاح اسلام میں ترک نکاح نہیں ایک جگہ فرمایا دنیا ایک متاح ہے جس کا بہترین سامان نیک عورت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ارشاد ہوا جو اللہ سے طاہر و متھر یعنی پاک صاف ہو کر ملنا چاہے اسی شادی کرنا چاہیے حضرت ابو ذر اکاف بن تمیمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ باوجود استطاعت شادی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تب تو تم اخوان الشیاطین میں سے ہو تمہاری کنواریں تمہارے بدتر لوگ ہیں جن کی موت بھی بدتر ہے تم شیطان کو کیوں موقع دیتے ہو اس کا تو بہترین ہتھیار عورتیں ہی ہیں حضرت انس کی روایت میں ارشاد ہوا جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا اب نصف باقی میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایک اور جگہ ارشاد ہوا عورتوں سے نکاح کرو وہ تمہاری آمدنی میں برکت کا ذریعہ ہوں گی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ تین شخصوں کی عانت اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے ایک غلام آزاد کرنے والا دوسرے بنجر زمین آباد کرنے والا تیسرے وہ جو خدا کے بھروسے شادی کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے جوانوں کے گروہ تم میں سے جو کوئی نکاح کر سکتا ہو وہ ضرور نکاح کرے کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے اور جو نکاح نہ کر سکے تو اسے روزے رکھنے چاہیے کیونکہ روزے اس کی خواہش کو روکنے کا ذریعہ ہیں بخاری و مسلم ایک دوسری حدیث میں آیا ہے ایک تین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں تک آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھنے لگے جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم تصور کیا اور کہا کہ کہاں ہم اور کہاں رسول اللہ ان کی تو سب اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا اور کبھی ناغا نہ کروں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی ہم بستر نہ ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کیا تم ہی لوگوں نے ایسا ایسا کہا تھا خوب جان لو کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں اس پر بھی میں نفل روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا رات کو نفل نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے ہم بستر ہوتا ہوں تو جو میری روش سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں بخاری و مسلم قرآن مجید کی آیات اور احادیث اور اسی مضمون کی دوسری متعدد آیات و احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے اس میں رہبانیت اور جنسی انارکی میں سے کسی ایک کی بھی گنجائش نہیں اس لیے اسلام نے زنا کے خلاف جتنا سخت محاذ قائم کیا ہے نکاح کو اتنا ہی آسان بنا دیا ہے وہ معاشرے میں کسی نوجوان کو مجرد دیکھنا پسند نہیں کرتا یہاں تک کہ لونڈیوں اور بیواؤں کی شادی کی ترغیب بھی دیتا ہے تاکہ مسلم معاشرہ پاکیزہ ترین اور شریف ترین معاشرے کے سانچے میں ڈھل جائے